کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں اگر یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اس وقت ان کا جو اعراب ہوگا وہ اعراب لفظی تقدیری ہوگا کیا ہوگا اعراب حرکتی تقدیری جیسے جا تو اخی مرر تو بھی اخی ٹھیک جیسے ہم القاضی ریت القاضی مرتب القاضی ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی اس کا اعراب کیا ہے تقدیری ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا اعراب تقدیری ہوگا جب یہ متکلم کی طرف مضاف ہوں گے البتہ مضاف ہوں یہ والے چھ اسما لیکن یہ متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو تب یہ والا اعراب جاری ہوگا تو کتنی شرطیں ہوگی اس اسماء سطح مقبرہ کے لیے اسما ان چھ اسما کے لیے یہ والا اعراب تب ہوگا کہ جب نمبر ایک مقبرہ یا مقبر استعمال ہو نمبر دو موحدہ واحد واحد استعمال ہو نمبر تین مضافتاً مضاف استعمال ہو نمبر چار علا غیر ٹھیک ہے تو یہ چار شرطیں لگائی ہیں جس کی ان چھ اسما کے یہ والا اعراب ہونے کی چلیں جی اللہ تعالی شفا عطا فرمائے اچھا جی وہی اخو کا و ابو کا و ہمو کا و ہمو کے وفو کا وزو مالن تقول جیسے آپ کہتے ہو تو کہتے ہو تقول جیسے آپ کہتے ہو جانی اخو کا رئی تو اخا کا مرر تو بھی اخی کا اب دیکھو جانی آئے میرے پاس اخو کا اب اس کے عرب کیا ہے حالت رفی میں وہ کے ساتھ ہے رئی تو احا کا اس کے عرب کیا حالت مسلم میں علی فیصد رئی تو تقاضا کرتا ہے کہ میرے بعد مفول آنا چاہیے مفول آ رہا ہے اخا کا تو حالت رفیع میں نسبی میں علیف ہے مر تو بھی عقی کا بعض جارہ تقاضا کرتی کہ اس کے بعد جارہ نہیں چاہیے تو جر تو ہے نہیں ہے لیکن یا ہے یا ماقبل مقصود واقع باقی کہتے ہیں یہ تو ہم نے ایک کی مثال دے دی ہے باقی جو پانچ رہ گئے ہیں ان کی مثالیں آپ خود بنا لیجئے ٹھیک ہے اس میں میں مثال اخا کا کی تو ابو کا جا انی ابو کا رائی تو ابا کا مرر تو ابھی کا وغیرہ وغیرہ ہنو کا ہنا کا ہنی کا ٹھیک تو یہ بات سمجھ میں آگی آج کا سبق یہ ہے کہ اسم کے اعراب کی نو اقسام تھی ان میں سے چوتھی قسم وہ ہے اعراب حرفی کی عراب حرفی کی پہلی یعنی عراب حرفی میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلی قسم اور ویسے اگر مطلق دیکھا جائے تو چوتھی قسم عراب کی کوئی یہ ہے کہ حالت رفع میں علی واؤ حالت نصب میں علیف حالت جر میں یا صحیح اب یہ والا جو اعراب ہے یہ خاص ہے اسماعی ستا مقبرہ کے لیے جن کو یہ نام بڑا جاتا ہے اسماعی ستہ مقبرہ یہ ان کا نام ہے یعنی ان چھ اسما کا ٹھیک اسماء ستم مقبرہ وہ کون کون سے ہیں ابن اخن ہنن ہمن فمن مالن یہ چھ اسما ہیں ان کے لیے یہ والا اعراب ہونے کی بھی چند شرطیں ہیں نمبر ایک مقبرہ کہ یہ مقبرہ استعمال ہو یعنی مصغر ان کی تصویر نہ ہو تصویر میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں یا وغیرہ لائی جاتی ہے ابئی یو رائی تو ابئی کا کمر تو ابھی اس لیے کہ اگر یہ مصغرہ ہوں گے تو اس وقت ان کا اعراب حرکتی لفظی ہوتا ہے اور الفاظ میں ذکر ہوتا ہے جیسے جا انی اخیا کا اخیو کا تو اخیا کا تو اخیے کا اچھا پھر دوسری کہ مواحد کہ یہ والا اعراب ان چھ اسما کا تب ہوگا جب یہ واحد واحد استعمال ہوں گے اگر یہ تسمیہ جمع ہوں گے رئی تو ابان تو کیا ہے جا ابئی ابان ابوئی نے ابین تو ابوئی نے وغیرہ وغیرہ اس وقت پھر ان کا جو اعراب ہوگا وہ تسمیہ جمع والا اعراب ہوگا پھر یہ والا اعراب نہیں رہے گا کہ رفع میں واؤ یا حالت نصر میں علی حالت وجر میں یا تیسری شرط مضافتن یہ مضاف ہوں اگر مضاف نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی ان کا اعراب کیا ہوگا لفظ حرکتی اور لفظی ہوگا جیسے جا انی ابن ابن رئی تو ابن مرر تو بے ابن اضافت نہیں ہے پھر اضافت بھی ہو لیکن اضافت بھی ہونی ضروری ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف تو تب یہ والا اعراب ہوگا جو کتاب میں لکھا ہوا اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے یہ والے چیاسمات اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا اعراب لفظی تقدیری حرکتی تقدیری جیسے جا انی ابھی ری تو ابھی مرر تو ابھی آگے بات سمجھ سب کو اب عبارت کو پھر ایک نظر ڈال لیجیے ار راب اکون رف ہو بل واوے و نسب بل الف و جر بل یا ويختص بالاسماء السته مكبره یہ حال بن رہا اچھا؟ اسبل بالاسماء سے موحدتا یہ بھی مضافتا یہ بھی الى غیر یا المتکلم وهي اخوك وابوك وهنوك وحموك وفوك وذو مال ابھی یہ حموک کے نیچے کاف کے نیچے کسرہ ڈالا ہوا ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کس کو ہیں عورت کے یعنی جو سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حموک اب شور کو تو نہیں کہہ سکتے مرد کو تو کہہ نہیں سکتے اس لیے حموکا کے نیچے کچرا ڈال دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کس کو ہے عورت کے رشتے دار یعنی سسر اور شور کی جانب سے جو رشتے دار ان کو کہتے ہیں حمک اور دیور وغیرہ وغیرہ وہ دو مال ہے تو مثال دیتے ہیں کس کی یعنی حالت رفع میں رسم ہو حالت میں علیف اور حالت جر میں یا ہو کا رئی تو کا مرر تو بے عقیقہ آج کے لیے اتنا کافی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم و عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائیں مجھ میں تو آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ